عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں جب وہ وضو کر لے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو بیس یہ حدیث صحیح ہے